بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ ماہ رمضان چل رہا ہے رمضان کے اندر اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب اکٹھا کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے مختلف اسباب اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہیں کہ انسان ماہ رمضان کے اندر یہ نیکیاں اور یہ اعمال اگر اپنائے تو تھوڑا بھی عمل کرتا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دیے جاتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام حضرات کو ان اسباب کے اپنانے کا اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے وہ اسباب جن کے ذریعے انسان بہت زیادہ رمضان میں اپنے رب کا تقرب حاصل کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے بہت زیادہ عجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے ان میں سے ایک ہے جود و سخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر بے انتہا جود و سخا کیا کرتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کان رسول اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود اجود الناس وکان ما یقون فی رمضان حین و جبرائیل فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکانا بالخیر من المرسلت او کما قال علیہ الصلات والسلام حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلات والسلام اجود الناس تھے اس دنیا کے اندر آپ سے پہلے اور آپ کے بعد قیامت تک آپ سے زیادہ کوئی جود و سخا کرنے والا نہیں تھا لوگوں کے کام آنا لوگوں کو فائدہ پہنچانا لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہر اعتبار جو بھی جن کی ضرورت ہو ان کے مشکلات میں کام آ جانا یہ جود ہے رب اللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جود سقا کرنے والا کائنات میں اللہ کے بعد انسانوں میں کوئی تھا ہی نہیں اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ فراشا فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ تعالیٰ جواد ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور فضل و کرم کرنے والا ہے اور یحب صبد الجود اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جود کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے وہ ابو مسرد ابو یالا وغیرہ کی روایت نبی رہستہ آپ کو سامنے وعدے کیا اے لوگوں اس کائنات میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والا اللہ ہے اور اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو سخا کرنے والا میں ہوں اور میرے بعد تیسرے نمبر پر پورے انسانوں میں سب سے بڑا جود سخا کرنے والا وہ انسان ہوگا جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرے اور اپنی کتاب و سنت کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جود و کرنے والا بنائے آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں فلا رسول اللہ وقان دنوں میں تو نبی علیہ السلام بے انتہا جود و سخا کرنے والے تھے ہی بہت ہی زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے لیکن ماہ رمضان میں جس وقت جبرائیل امین کی آمد شروع ہو جاتی روزانہ آپ کے پاس اور رمضان کا مہینہ لگ جاتا تو آپ کے جود و سخا کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہتی تھی عام دنوں میں جتنا آپ لوگوں کے کام آتے تھے رمضان میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ لوگوں کے کام آ پانے کی کوشش کیا کرتے تھے پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ سناۃ سلام رمضان عام دنوں میں اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں لوگوں کو کہ کتنا کام آتے تھے اور لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچاتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری ایک مثال دی جس سے ہر انسان واقف ہے کہتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آج باد اے لوگوں نبی علیہ السلام کتنا جود کرتے تھے لوگوں کو کتنا نفع اور فائدہ پہنچاتے تھے ہم کہاں تک بیان کریں بس تم کو ایک مثال دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہو لوگ بے انتہا پریشان ہو دنیا کی ساری مخلوق گرمی سے پریشان ہو یہ صرف انسان نہیں ساری مخلوق گرمی سے پریشان ہو ایک ٹھنڈی ہوا چل جائے تو ٹھنڈی ہوا سے جتنا مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تشویش اور اس سے بڑی مثال دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا کہ ہر انسان دیکھتا ہے کہ ہوا سے کتنا فائدہ مخلوقات کو پہنچتا ہے لیکن ہمارے نبی جو کی جو ہے عبداللہ بن عباس کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہوا سے زیادہ نبی علیہ السلام مخلوق کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے رمضان کا ایک بہترین عمل ہے میرے بھائیوں نمبر دو ماہ رمضان کے اندر عام طور پر مسلمانوں کا ایک دستور ہمیشہ سے چلا رہا ہے غریب مسکین کا خیال رکھنا آپ حضرات جانتے ہیں اے ماہ رمضان جو ہے غمخاری کا مہینہ ہے بعض روایتوں میں اے آیا بھی ہے شہر المعاشات غمخاری کا دوسروں کی تکلیف کے احساس کرنے کا یہ مہینہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ایک انسان کتنا بھی خوشحال ہو کھانے میں پینے میں اور کتنا بھی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہو لیکن رمضان کے مہینے میں سب تجربہ کر لی رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں انسان جب روزہ رکھتا ہے کتنا خوشحال ہو لیکن غریبوں کی طرح اس کو بھی بھوک لگتی ہے بھوک اس کو بھی تنگ کر دیتی ہے ہر انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہوا بھی اللہ رب العالمین نے احساس دلا دیا دیکھو بھوک بھوک میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور بھوک کتنی عجیب و غریب چیز ہے ایک بھوکے انسان کا مدد کرنا کتنا ضروری ہے اب تمہیں روزہ رکھنے سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ بھوک سے کتنی تکلیف ہوتی ہے یہی تکلیف تکلیف جو تمہیں ہو رہی ہے رمضان میں ان غریبوں کے متعلق ذرا سوچو جو سال بھر پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں پاتے ہیں اس طرح سے انسان کے اندر رمضان کے مہینے میں غم خالی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمیشہ سے مسلمان خیال رکھتے ہیں لیکن اور مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ غریب مشکل فقیر محتاج حاجت مندوں کا خاص خیال رکھا جائے رب العالمین نے ساتھ رمایا ہاں، الدین یون سے کون اموالح صرف ہاں، الدین اللہ سے کون اموال لهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون یہ سورة البقرة کی آیت ہے اللہ رب العالمين فرماتے ہیں ہمارے وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں وہ کتنے عجب ثواب کے مستحق ہیں کہ جن کو ہم نے مال دیا ہے ہم نے رشت حلال دیا ہے تو اپنے میرے دیئے ہوئے رشت حلال سے ينفقون اموالهم باللیل والنہار رات و دن چوبیس گھنٹے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں سر اعلان کر کے ظاہری طور پر اور اسی طرح سے پوشیدہ طور پر بھی ہمارے بندوں پر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں فرحم اجر ہوں اندر یہ میرے بندے ان کے صدقہ اور خیرات اور ان کی نیکیوں کا جو سواب ان کے ربی کے پاس موجود ہے یہ رب کے سے امید رکھتے ہیں لا خوف ولا ولا خوف علیہم هم يحزنون اور نہ تو یہ کوئی خوف کریں گے موت کے وقت اور نہ ہی کوئی غم ہوگا اسی لیے نبی علیہ سلاق والسلام نے ارشاد رمایا بہت ساری روایتوں میں روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں سنن کی حدیث آپ نے ارسات رمایا من فتارا شاہن من فتارا شاہ امن فراہم مثر ہی مین من اجورہم شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اے لوگو من فطر صائما جس نے کسی مسلمان کسی غریب اور کسی پریشان حال انسان کا روزہ افطار کرایا اور اس نے روزہ افطار کے وقت اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا آپ رشاف رواتے ہیں من فطر شاہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا کر کے اسے آسودا کر دیا تو جتنا روزہ رکھنے والے کا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا ثواب افطار کرانے والے کو بھی دے گا پھر آپ نے عائشہ فرمایا من غیر ایون آہشا رمایا یا من اجر الصائم سیاح روزے دار ایک پریشان حال انسان جس نے روزہ رکھا ہے اس کے روزے کا کوئی اجر و ثواب گھٹائے بغیر کم کیے بغیر افطار کرانے والے کو پورے ایک روزے دار جتنے روزے داروں کو افطار کراتا ہے اتنے روزے داروں کے روزے کے برابر اللہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اجر و ثواب دیتے ہیں میرے بھائیوں نمبر دو نمبر تین جو بہت بڑا عمل ہے صدقہ اور خیرات ہے ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام پوچھا گیا یا رسول اللہ صدقت افضل سب سے بہترین صدقہ کیا ہوا ہے ہوتا ہے آج میں رمضان کا صدقہ بہت بہترین صدقہ ہوا کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ ساتھ ہمیں اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنا چاہیے اللہ نے ہمیں زیادہ یا کم جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہیے نہ اللہ تعالیٰ ساتھ بنواتے ہیں وما الفق تم مل شہید بہو خلف اے لوگوں یاد رکھو تم نے جو بھی صدقہ کیا ہے وہ ضائع نہیں گیا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں جتنا تم نے دیا ہے اس سے کہیں زیادہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں تجھے آتا کرے گا اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد کمایا اے لوگو یاد رکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں مال صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں مال بڑھتا ہے حدیث قدسی ہے صحیح ہے ان کی نبی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبنا آدم اے آدم کی اولاد انفک انفک علی انفک سکھا علیہ اے میرے بندے آدم کی اولاد میرے دیے ہوئے مال کو تو میرے بندوں پر خرچ کرے گا تو میں آسمان سے تیرے اوپر خرچ کروں گا ان ان سے سے کون کون اے ابن آدم تو ذرا تیرے دیے ہوئے مال کو میرے دی ہوئی دولت کو میرے بندوں پر خرچ کر اس کے بدلے ہم تیرے اوپر خرچ کریں گے یہ صدقہ خیرات ایک بہترین عمل ہے خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ بتانا چاہیے تاکہ ہم بھی اور آپ بھی سارے ساتھی زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کے عجر و ثواب حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے اپور اقرق اللہ من الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد چوتھا عمل جو اجر و ثواب کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام نے ایک نکاح تھا ہے وقف کا انسان سب کے جاریہ کر جائے کوئی اچھی چیز مسلمانوں کے لیے وقف کر جائے اس کا بڑا عجر و ثواب اللہ رب العالمین کے ہاں ہے صحاب کرام کے حالات کو پڑھا جائے تو معلوم پڑتا ہے جب بھی ان کو کوئی اچھی چیز ملتی سب سے پہلے سوچتے ہمیں سب سے اچھی چیز ملی ہے اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ کے راہ میں سب کر دیا جائے ذرا صحیح بخاری اور مسلم کی اس واقعے پر غور کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب خیبر میں مال غنیمت تقسیم کیا گیا اور مجھے ملا تو کہتے ہیں جب زندگی میں سب سے بہترین مال ہمیں جو ملا تھا جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بہترین مال اور اتنی بہترین اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے گا کہتے ہیں جب مجھے مل گیا تو سب سے پہلے نبی رحثرا شام کے پاس گیا ذرا یہ ہے انصاف اللہ کہنے لگا یا رسول اللہ آج مجھے جو مال ملا ہے میں نے زندگی میں اتنا بہترین مال کبھی نہیں پایا تھا اس لیے میں چاہتا ہوں یہ اللہ کا دیا ہوا سب سے اچھا مال آج مجھے جو ملا ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر جاؤں ہمیں کوئی مال مل جاتا ہے کوئی دولت مل جائے تو سب سے پہلے ہم بینک کا چکر لگائیں گے اور پھر کہیں ایسے کاروبار میں لگانے کی فکر کریں گے جس سے ہماری بڑی پراپرٹی بن جائے لیکن شہاب کرام کے حالات کو ذرا دیکھو عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بہترین مال نہ میرا باپ خطاب کبھی پایا تھا نہ میں نے کبھی اتنا بہترین مال پایا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں سب سے بہترین مال اپنا اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے وقت کر جاؤں میرے بھائیوں وقت کی سبیل اللہ یہ بہترین اعمال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ساتھ میاں لوگوں ادامات انسان ہو ان کا تعان ہو امر ہو انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے زندگی کے سارے اعمال رک جاتے ہیں کتنا بھی نیک عمل کرتا ہو انسان کے مرتے ہی اس کے کے سارے آماز روک لیے جاتے ہیں نماز جتنی پڑی ہے بس مہر لگا دی گئی روزہ جتنا لگا پڑا ہے اسی کو مہر کر دیا گیا اب اس کے آباد نہ نماز میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ آپ کے روزے میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ نے ساتھ نمایا انسان ان کا ہو اللہ انسرات انسان انتقال کر جاتا ہے اس کے ساری نیکیاں رک جاتی ہیں لیکن تین نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد دوسرے نام آماد برابر نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں اللہ وہ تینوں عمل کرنے کی ہم تمام ساتھیوں کو توفیق رسی فرمائی نمبر ایک آپ نے ساتھ نمایا صدقت الجاریہ اگر کسی انسان نے اپنے زندگی میں صدقے جاریہ کر دیا ہے انسان اگر صدقے جاریہ کر دیا تو یہ صدقہ جب تک دنیا میں اس کا جاری رہے گا باقی رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کے ہاں مرنے والے کو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا نمبر دو اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں اولا سارے له ایک انسان اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی بیٹیاں ہو یا کہ ان کی خوب اچھی تربیت کیا دیکھ اور سالح بنایا سوم و شراب کا پابند بنایا ایک انسان اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت دنیا سے کر کے گیا ہے مر جانے کے بعد بھی جب تک اس کی اولاد اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی اور نیک عمل کرتی رہے گی جب تک دعائیں کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ دعاؤں سے ماں باپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے سنن ابن وغیرہ کی اس حدیث کھو اس کا خلاصہ یہ ہے نبی علیہ صاحب صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گے جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ رکے گا اور جنت کا دروازہ کھولنا چاہے گا اللہ فرمائیں گے ار کے یہ تمہارے جنت کی جگہ نہیں ہے تم اور اوپر جاؤ تمہارے لیے اور عالیشان جنت ہے بڑے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے گا تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری جنت ہے اس میں تو داخل ہو جا صاحب صاحب فرماتے ہیں وہ بندہ کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لے گا اور عالیشان جنت کا حساب کرے گا تو اسے احساس ہوگا میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھی کہ جن نیکیوں کے برکت سے ہم جنت کا یہ مقام و مرتبہ حاصل کر سکیں بڑا کر بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں علیم سدور دیکھتے ہیں کہ بندہ جنت میں آنے کے بعد بھی بڑا بے چین ہے اس سے پوچھتے ہیں ہیں کیا بات ہے جنت میں کیوں تو اتنا پریشان ہے کہتا ہے لال میں میں میں اس لیے پریشان ہوں ہوں سوچتا نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی کہ جن نیکیوں کی بنا پر ہمیں جنت کا یہ مقام مل جائے تو سوچتے ہیں ہی ایسا تو نہیں کہ ہمیں غلط یہاں پہنچا دیا گیا ہو اور بعد میں حساب کتاب کرنے کے بعد پھر ہمیں نیچے لوٹا دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں تیری سوچ اپنی جگہ پہ بجا ہے تیرے اپنے عمل کے حساب حساب سے زندگی میں تیری اپنی نیکیوں کے حساب سے تیری جنت وہی تھی جہاں جہاں تو پہلی مرتبہ کھڑا ہوا تھا لیکن اس کے بعد اتنا عالی شار مقام اتنا اونچا مرتبہ جنت میں ہم نے تجھے اس لیے دے دیا میں اس سے ساری کلف نیک اولاد چھوڑا تھا تو نے تیرے مر جانے کے بعد ساری زندگی تیری اولاد تیرے حق میں دعائیں کرتی رہی اولاد کی دعاؤں کی برکت سے یہ مقام تجھے ملا ہے میرے بھائیوں ذرا سوچو آج کس کی اولاد کس کے کام آنے والی مرنے کے بعد یہ مقام اور مرتبہ کس کو ملنے والا ہے اپنی اولاد کا جائزہ لو اولاد مسلمان ہے یا غیر مسلموں کا کردار ادا کر رہی ہے روز نماز کی پابند ہے آپ نے اولاد کی صحیح تربیت کیا ہے یا صحیح تربیت نہیں کیا ہے ہر انسان اپنے اپنے حالات کا جائزہ لے نمبر تین نبی صاحب فرماتے ہیں انسان کے مرنے کے کے بعد جس جس عمل کا جو سواب آدمی کو برابر پہنچتا رہے گا وہ علم وہ علم علم ہے ہے جی کسی کسی کسی نے نے انسان کو سکھ سکھایا ہے تو جب تک علم سے دنیا میں فائدہ اٹھاتا جا اٹھایا جائے گا گھر کے انسان قبر میں چلے جائے سینکڑوں سال گزر جائیں ہزاروں سال اس پر گزر جائیں لیکن اس نے کوئی علمی خدمت کی ہے اس کے علم سے جب تک دنیا میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور تو اس علم والے کو برابر لوگوں کے فائدے سے اسے جو ثواب ملتا رہے گا اسی لیے میرے بھائیوں تل امکان کوشش کرو کہ رمضان کا مہینہ ہے کوئی ایسا امر کر جاؤ کوئی ایسی نیکی کر جاؤ جو جاریاں اور وقت کا مقام رکھتی ہو تاکہ رمضان ختم ہو جائے آپ کی زندگی ختم ہو جائے لیکن اس کا اجر و ثواب آپ کے نام آمان لکھا جاتا رہے اس کا جو ثواب جاری رہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل سوالے کی توفیق نصیب فرمائے بنائے بنائے سنت بنائے اے اللہ ہم نے جو بیمار ہوں سکھا ہے کلیہ فرمائے جو بیمار جو مریض ہیں ان کے قرض جو مریض اللہ تعالیٰ بیماروں کو کلی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے الحال ہم نے جو بھولے بھٹکے ہیں انہیں راہ راست پر لگا دے الحال ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں وہاں کے حکام اور وہاں کے ذمہ دار اور وہاں کے عمرا کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق رسی فرما وہی اعمال انہیں کرنے کی توفیق دے جس میں امت کی اور ملت کی کام کی فلاح ہو اور بہبودی ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ انہیں روک لیں جو امت اور قوم کے لیے دین اور ملت کے لیے نقصان دہ ہو اس کے علاوہ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد آباد ہیں ہر مسلمانوں کو امن و امان اور راحت فرما دے دنیا کے ہر مسلم ملکوں کو اللہ رب العالمین امن کا گہوارہ بنا دے ہر قسم کے فساد قتل و غارت لوٹ مار ان تمام جنگ و جدار اور فساد سے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلم ممالک کو محفوظ کر لے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ بالعدل والحسان